لیکن یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے تو اس لحاظ سے ہمارا آج کا موضوع یہ بنے گا کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ ولم یکن شیئن قبلہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور آخر میں بھی اللہ ہی ہوگا کچھ نہیں ہوگا کل من علیہ فان ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے جس وقت کوئی بت نہیں تھا جس وقت کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جس کی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی جب سورج نہیں تھا چاند نہیں تھا جس وقت ہندوؤں کے بھگوان نہیں تھے جس وقت عیسائیوں کے عیسیٰ نہیں و والسلام نہیں تھے وہ پیغمبر ہیں خدا نہیں ہے عزیر نہیں سلاط والسلام نہیں تھے ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ نہیں تھے وہ قطب ابدال شیخ وہ نہیں تھے تب اللہ تھا اور جو سب سے پہلا انسان تھا اس کو کس نے کھلایا یہ سب تو بعد میں آئے ہیں نا اس کو کس نے پالا اس کی کس نے پرورش کی اور پھر جس وقت یہ سب چلے گئے آج بھی کائنات زندہ ہے اور ہم چلے جائیں گے ہمارے بعد جو آئیں گے وہ بھی کھائیں گے وہ بھی پیئیں گے وہ بھی زندہ رہیں گے ایک آسان سی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تھا اللہ ہے اللہ رہے گا باقی اس کے علاوہ کوئی بھی ہے کیا بھی رتبہ ہے کیا ہی مقام ہے کیا ہی حیثیت ہے کتنے ہی جاہو جلال والا ہے روب و دبدبے والا ہے کچھ بھی ہے نہیں رہے گا ختم ہو جائے گا فنا ہو جائے گا چاہے اچھا ہے یا برا ہے اچھا ہے تو جنت میں چلا جائے گا برا ہے تو جہنم میں چلا جائے گا دنیا میں کسی نے زندہ نہیں رہنا تو جب کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو وہ کس طریقے سے کسی کو پال سکتا ہے کس طریقے سے کسی کو کچھ دے سکتا ہے تو یہی ہماری انشاءاللہ شاء اللہ اسی موضوع پہ بات چیت ہوگی کہ اللہ عبادت کا حقدار ہے کیوں ہے اللہ عبادت کا حقدار کیوں ہے اس کی بہت ساری آیات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں بہت سارے دلائل ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں میں انشاءاللہ شاء عزیز ایک طرف سے ان کو بیان کرتا جاؤں گا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوا اللہ حکم لوگو تمہارا الہ تمہارا الہ اب الہ اور اللہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور یہ واحد ایسا سیگا ہے کہ جس کی جمع نہیں ہے جس کی جمع نہیں ہے تسنیہ بن سکتی ہے لیکن اس کی جمع نہیں بن سکتی الہ اور الہ اس کے شروع میں علی فلام لگا دیا گیا تو لفظ اللہ بن گیا اب اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے معبود معبود اسم مفعول کا سیگا ہے جس کی عبادت کی جائے اللہ نے اپنے نام کا معنی ہی یہ رکھا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے ہم میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہیں اور بڑی بڑی دیر سے مسلمان ہیں لیکن اکثریت کو نہیں پتہ ہے کہ لفظ اللہ اس کا معنی کیا ہے ہمیں صرف یہ پتہ لگ جائے کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے تو سارے شکوک و شبہات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں خود بخود دور ہو جاتے ہیں اور لفظ اللہ کا معنی ہے معبود جس کی عبادت کی جائے ہم کیا کہتے ہیں کلمے میں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں نے وضاحت کی ہے کہ لفظ اللہ لفظ الہ سے بنے شروع میں علی فلام لگا دیا گیا تو وہ اللہ ہو گیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اگر کسی نے مسلمان ہونا تو وہ کیا کہتا ہے اشہد اللہ اللہ الہ الا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اچھا اس میں بھی کچھ نہ کچھ نکل سکتا تھا کہ شاید کچھ ہو دیکھیں ساتھ ہی الفاظ ہے واحدہ ہو وہ اکیلا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے بات بڑی سمجھ آ جاتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگان کے شروع میں ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر معبود سب سے بڑا ہے اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ معبود سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کا معنی کیا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے وہ سب سے بڑا ہے تو جب سب سے بڑا موجود ہو تو اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جایا نہیں کرتی یہ بڑا آسان سا ہے ہمارا مسئلہ جس کو ہم انشاءاللہ آسانی سے حل کریں گے معبود کتنے ہیں الہ واحد ایک ہے اچھا ساتھ ہی اللہ نے پتا کیا فرمایا وضاحت کرنے کے لیے بقرہ ہے دوسرا پارا الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یہاں پہ بات ختم ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے بات چلائی کہ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رحمان الرحیم رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے صوت اخلاص مجھے بھی آتی ہے آپ کو بھی آتی ہے سب کو آتی ہے ہم اللہ واحد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ حسمت اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا کرے گا مطلب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے ولم یق اللہ کفون احت اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو مطلب کہ ہماری عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے ہماری عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے قرآن وجید میں فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اعبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی اللہ تیری عبادت کیوں کریں ہم تیری عبادت کس وجہ سے کریں کوئی وجہ تو بتاؤ تو اللہ کہتا ہے اللہ خلقکم اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ کی عبادت اس وجہ سے کرنی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تو الہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اگر آپ نے کسی کی عبادت کرنی ہے تو دیکھو اس کی صلاحیت کیا ہے صلاحیت جانچو اور صلاحیت میں سب سے پہلے جو چیز جانچنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیدا کر سکتا ہو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے کب سے انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں اربوں انسان ہیں اس وقت جو دنیا کی کل آبادی ہے وہ ساڑھے سات ارب ہیں اور ساڑھے سات ارب میں سے ایک ایک ارب پچاس کروڑ مسلمان ہیں اور کسی کا دوسرے سے چہرہ نہیں ملتا ہے کسی کی دوسرے سے آنکھیں نہیں ملتی ہیں انگوٹھا نہیں ملتا ہے ہم انگوٹھا کیوں لگاتے ہیں ہر جگہ پہ کیونکہ انگوٹھا نشان دہی ہے انگوٹھا نہیں ملتا ہے کسی کی دوسرے کے زبان نہیں ملتی ہے آواز ہر کسی کی مختلف ہے لہجہ ہر کسی کا مختلف ہے سونگنے کی طاقت ہر کسی کی مختلف ہے سننے کی طاقت ہر کسی کی مختلف ہے ہر کوئی الگ چال چلتا ہے ہر بندے کے چلنے کا انداز الگ ہے ہر کسی کے بالوں کا انداز الگ ہے ہر کسی کے ہونٹوں کا انداز الگ ہے ہر کسی کی ناک کی بناوٹ الگ ہے ہر قسم کے ہاتھ کی انگلیاں الگ ہیں ہاتھوں کی لکیریں الگ ہیں پاؤں الگ ہیں پھر ہر نو سال بعد انسان کا جسم بدلتا ہے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو چار پانچ قسم کے جسم عطا کرتا ہے ایسا اس نے انسان کو پیدا کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری آنکھ کے اندر نارے ہیں نا اگر اس کو چاند کے اوپر لے کے جایا جائے واپس لیا جائے یہ اتنی لمبی ہے اور ہمارے دماغ کے اندر جو خلی ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر سیلز ہیں وہ اتنے ہیں کہ اگر ان کے متعلق تحقیق کی جائے تو پچاس الماریاں بھر جائیں کتابوں کی اللہ نے اس قدر انسان کو خوبصورت اور بصیرت والا پیدا کیا آپ سورت تین پڑھتے ہیں کیا فرماتا اللہ وہ تین ہی تین اور زیتون کی قسم وہ توری سینین تور سینا پہاڑ کی قسم وہ دل الامین مکہ شہر کی قسم لقد خلقنا الانسان ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم اچھی صورت کے اندر پیدا کیا کس لیے پیدا کیا اللہ دینا آمن وہ ایمان لے کر آئے رب کے اوپر یقین کرے اور ایک جگہ پہ اللہ کیا فرماتے اللہ لا الہ الا خالق یہ تمہارا اللہ ہے تمہارا رب تمہارا اللہ ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے خالق کلی شیء ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے فعبدو اس کی عبادت کرو حضرت اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے اس نے ہمیں پیدا کی ہے اسی وجہ سے اس کی عبادت کرنی ہے فعبدوہ اس کی عبادت کرو وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل ہر چیز کے اوپر کارساز ہے وہ لا تدرکہ الابصار اسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وہ ہر کسی کو دیکھ سکتا ہے وَهُوَ اللطیف الْخَبِيرُ وہ لطیف ہے باریک بھی ہے باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا ہے الخبیر ہر چیز سے خبردار ہے وہ تمہارا اللہ ہے اس کی عبادت کرو اللہ تیری عبادت کیوں کرے اللہ کہتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث میں نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں رکھ کے پیدا کیے اسی وجہ سے میری عبادت کرو ذالکم اللہ ربکم یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے جب خالق وہ ہے تو معبود بھی وہی ہوگا جب اللہ وہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی تم کہاں کے جاتے ہو تم کیوں دور ہو جاتے ہو اپنے رب سے اللہ قرآن بھی ہمیں سمجھاتا ہے ایک جگہ پہ اللہ فرماتا فتح فَتَبَارَكَ اللَّهُ اللہ الْخَالِقِينَ اللہ بابرکت برکت ہے کہ جس نے تمہیں سب سے اچھا پیدا کیا سب سے خوبصورت پیدا کیا اللہ نے پھر پیدا کرنے کا طریقہ بتایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما تم نطفہ تھے کچھ نہیں تھے خلق مما ان دافق اللہ نے تمہیں وہ سینے کے پانی سے پیدا گئے پیٹ کے پانی سے پیدا کیا تم کچھ نہیں تھے نطفہ تھے محض پھر اللہ رب العالمین نے آلہ کا بنایا پھر مزغہ بنایا گوشت چڑھایا پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں پھر اس کے اندر جان ڈال دی پھر تمہارا رزق لکھ دیا تمہاری عمر لکھ دی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سارا یہ بیان کرتے ہیں انسان کو پیدا کرنے کا طریقہ اور جہاں اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا وہ اللہ یہ بھی کہتے کہ اس کی عبادت کرو اور ایک آیت بہت میں نے اور آپ ارداد نے سنی ہے وما والانس الا ليعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اب اس سے بڑھ کے تو پھر بات کوئی نہیں رہ جاتی آگے چلیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہی بات دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں صرف بینہ کے اندر کہ اللہ نے تمہیں صرف ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے لیابد اللہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے مخلصین خالص اور خالص کو کہتے ہیں جس کے اندر ملاوٹ نہ ہوئی ہو کوئی کہتا ہے دودھ کے اندر پانی بھی ڈال دیا اور کہتا ہو یہ خالص ہے وہ کہے بھی خالص ہے تو آپ کیا کہتے ہیں وہ پانی ڈال کے مجھے خالص کہہ رہے کوئی کہے یہ دیسی گھی خالص ہے اس کے اندر ملاوٹ بھی کی ہو وہ کہتا رہے یہ خالص ہے آپ تو پڑھتے ہیں آپ تو پہچانتے کہتے ہیں ایسے ہی لگا ہوا خالص نہیں ہے ایسے ہی لگا ہوا ہے خالص نہیں ہے شہد مل جائے آپ کو وہ لاکھ کہتا رہے خالی سے آپ اس کا ذائقہ چیک کرتے ہیں اور پھر جس دو جو پروسیز ہیں اس اس کے کے کے چیک چیک کرنے کرنے کو بعد کہتا ہے ہے نہیں نہیں خالص ایسے ہی وہ اپنی طرف سے تو اللہ بھی یہی کہتا ہے ہی نا خالص اور جب ایک قطرہ بھی پانی کا ڈال دیا جائے تو وہ خالص رہتا ہے نہیں تو ایک چیز بھی کسی اور کے نام کی کر دی جائے تو خالص ہے نہیں مخلصین اللہ الدین اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر لو اب خالص کا کیا مراد ہے حنفاء یکسو ہو جاؤ یک طرفہ ہو جاؤ کٹ جاؤ باقی سب سے کٹ جاؤ ایک اللہ سے جڑ جاؤ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکات ادا کرو وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی مضبوط دین ہے یہ مضبوط دین ہے اگر کوئی مضبوط دین دیکھنا چاہتا ہے آج ہر بندہ پریشان ہے کہ یار کیا کروں اس کے پاس جاتا ہوں وہ بھی دلائل دے دیتا ہے اس کے پاس جاتا ہوں وہ بھی قرآن کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے اس کے پاس جاتا ہوں وہ بھی دلائل کے امبار لگا دیتا ہے اس کے سامنے جاتا ہوں وہ بھی حدیث کی کتاب میرے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے تو آؤ آسان سا نسخہ بتاتا ہوں قرآن مجید اٹھاؤ تیسواں پارا ہے سورہ بیین ہے اللہ صاف کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر لو حنفاء یکسو ہو جاؤ نماز قائم کرو ویؤت الزکا زکاة ادا کرو وذالک دین القیمہ یہ مضبوط دین ہے یہی مضبوط دین ہے اس کے سوا تمہیں کوئی اور مضبوط دین نہیں ملے گا جو کہے کہ بھئی میں ٹھیک ہوں قرآن اٹھا لو پرکھ لو دیکھ لو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ سچا کو آگے چلیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں ان صلاتی و نسخی و وسلم ان کو اعلان کرو ان صلاتی بے شک میری نماز اب نماز کیا ہے عبادت ہے اب کوئی اور کسی اور کے نام کی نماز تو نہیں نہ پڑھ سکتا جب نماز اللہ کے نام کی اب نماز کے اندر کیا ہے نماز کے اندر صرف نام ہی اللہ کے اور چیز کیا ہے کیا کہتے ہیں ہم رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب بہت بڑا سبحان ربی الاعلا پاک ہے میرا رب بہت بلند ہے سمی اللہ اللہ لمن حمد ربنا و تو نے نے جو ہم بیان کیا وہ سن لی ہے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے فاتحہ کے اندر اللہ کا نام اللہ اکبر میں اللہ کا نام رکوع میں اللہ کا نام سجدے میں اللہ کا نام تشفت میں اللہ کا نام پوری نماز یہ سکھاتی ہے پوری نماز یہ سکھاتی کہ صرف اللہ اور جھکتے بھی اللہ کے سامنے ہونا اور جھکنا بھی صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں کسی کے سامنے کیوں جھکے ہم اللہ کے لیے جھکو اور جس وقت بندہ سجدے میں جاتا ہے سب سے زیادہ یہ وقت انکساری سجدے میں ہوتی ہے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ ربا میں تو بہت حقیر ہوں اور تیرے لیے ہوں مانوس کی اور میری قربانی ان سلاتی میری نماز مانوس کی اور میری قربانی قربانی سے مراد صرف عید پہ جانور دبا کرنے کا نام نہیں ہے مال کی قربانی اولاد کی قربانی وقت کی قربانی کاروبار کی قربانی تجارت کی قربانی ہر وہ چیز جس کی قربانی اللہ مانگتا ہے وہ دینی پڑے گی ابراہیم علیہ السلام والسلام کا واقعہ سنا ہے آپ نے اللہ نے کس چیز کی قربانی مانگی تھی بیٹے کی قربانی مانگی تھی تو بیٹے کی قربانی بھی اللہ مانگے تو دینی پڑے گی میری زندگی زندگی کی ایک ایک سانس ایک ایک پل ایک ایک لمحہ وہ ماتی اور جب میں مر بھی رہا ہوں میرے جسم سے میری سانس نکل رہی ہو میری روح پرواز کر رہی ہو اور میرا آخری لمحہ ہو نزا کا عالم تاری ہو اس وقت بھی للہ اللہ کے لیے سب کچھ اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے اقبال نے کیا کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں سب کچھ میرے لیے کسی اور کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے حج کرتے ہم جس وقت بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے لیے حاضر ہیں لا شریک الگ تیرا کوئی شریک نہیں ہے ان الحمد والنعمت حمدے تیرے لیے صفتیں تیرے لیے سنائے تیرے لیے والملک بادشاہ تیرے لیے لا شریک رب تیرا کوئی شریک نہیں لبیک اللہ میں حاضر اگر عبادت کسی اور کے لیے ہوتی تو پھر حج کے یہ کلمات کیوں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں صاف پتہ ہے کہ اللہ کے لیے حج کر رہے ہیں لیکن اللہ نے کہا بندے زبان سے کہا لبیک اللہم لبیک اللہ کے لیے زکت ادا کرتے ہیں ہم زکات ادا کرتے وقت کیا کہتے اللہ کا مال ہے یہ اللہ کا مال ہے اللہ کو دینا ہے جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں کس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہا جاتا ہے روزے میں کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں فلاں کے لیے بھوکا رہ رہا ہوں فلاں ولی کے لیے بھوکا رہ رہا ہوں فلاں کتب کے لیے بھوکا رہ رہا ہوں فلاں شیخ کے لیے بھوکا رہ رہا ہوں کبھی کسی نے کہا ہے نہیں کہا ہر کوئی ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اسلوم لی روزہ میرے لیے اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں اسعم لی روزہ میرے لیے وہاں اجزی بھی اور اس کی جزا بھی میں دیتا ہوں یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ عبادت ہے ہی نہیں ہے جب نماز اللہ کے لیے روزہ اللہ کے لیے زکوٰۃ اللہ کے لیے حج اللہ کے لیے عمرہ اللہ کے لیے اور صدقے کی باری آتی ہے تو صدقہ اللہ کس کے لیے مانگتے دلدی دی اللہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا خرچ کرو اللہ کے رستے کیا مطلب ہے کہ یہ عبادت بھی اللہ نے اپنے نام کر لی ہوئی ہے کسی اور کے نام سے منسوب ہو ہی نہیں سکتی جب آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو کیا اللہ کہتا ہے یقرض اللہ اللہ کو قرض دو جس وقت ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے وہ فِي سبیل اللہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو یہی عبادت بھی اللہ نے اپنے نام کر لی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی باری آتی ہے جس وقت مہمان کی مہمان نوازی کی باری آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یؤمن باللہ جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے فلی آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہے فَلْيُكْرِمْ کریم ضعیفہ اس کو چاہیے کہ اپنی مہمان کی مہمان نوازی کرے اب یہاں پہ یہ بھی بات ہو سکتی تھی کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے ہمیں حکم مل سکتا تھا مہمان کی مہمان نوازی کرے لیکن یہاں بھی یہی بات سمجھ آتی کہ مہمان کی مہمان نوازی بھی اللہ کے لیے کر لی جو اللہ آخرت پر ایمان رہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے کتنی مثالیں اس چیز کی کہ ہر جگہ پر یہی بات ہوتی کہ اللہ کے لیے ہر عبادت اللہ کے لیے رمضان کے اندر ہم تراوی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں قرآن سنتے ہیں کس کے لیے اللہ کے لیے سنتے ہیں اور جس وقت دعا مانگتے ہیں روتے ہیں اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں گناہوں کی معافی اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے جی آپ کسی قبر پہ جا کے کہہ سکتے ہیں جی مجھے معاف کر دو میرے گناہ معاف کر دو چاہے جتنا مرضی علی شان بنا ہوا ہو آپ وہاں جائیں گے کہتے جی ہم دعا کرتے ہیں لیکن کیا آپ اس دعا میں یہ الفاظ شامل کر سکتے ہیں کہ میرے گناہ معاف کر دے گناہ کون معاف کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا رَبِّكُمْ لوگو اپنے رب سے بخشش مانگنے کی طرف دوڑو جنت کسی اور سے مانگی جا سکتی اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے اللہ کے سوا جنت اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جنت اللہ کے پاس اللہ نے تیار کی جنات تجری اللہ نے جنت کو تیار کیا ہوا ہے الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ مومنوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے جہنم سے اللہ کے سوا کوئی اور بچا سکتا ہے نہیں بچا سکتا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو جہنم سے جہنم کے پناہ اللہ سے مانگو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا قبر کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی اور بچا سکتا ہے نہیں بچا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ہر تشہد میں ہم پڑھتے ہیں اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا وہ بک من عذاب جہنم جہنم کے عذاب سے بچا نیکی کی توفیق اللہ کے سوا کوئی اور دے سکتے کبھی کسی نے کسی جگہ پہ جا کے مانگی ہو کہ مجھے نیکی کی توفیق دو جب نیکی کی توفیق مانگنی ہوتی تو اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی دیتا نیکی کی توفیق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دیتا کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ نیکی کی توفیق تو دیتا ہے تیرے سوا ہم نیکی نہیں کر سکتے تیری توفیق کے بنا ہم نیکی نہیں کر سکتے اور کبھی کسی نے جا کر کہا کسی سے یار مجھے تو گناہ سے بچا لے تو مجھے گناہ سے بچا سکتے نہیں ولا قوت الا بلّا گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے جب یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو آ جا کے رہ جاتا ہے ایک کاروبار وہ چلانے کے لیے ہم دوسروں کے پاس چلے جاتے کہ میرا چل جائے گا تو فلاں جگہ پہ دیکھ دے دوں گا میرا کاروبار چل جائے گا تو فلاں جگہ پہ چلا جاؤں گا چل جائے گا تو فلاں کے نام کی نظر و نیاز دے دوں گا یار اتنی امپورٹنٹ چیزیں اتنی اہم چیزیں جو سب اللہ کی طرح منصوب ہیں تو آ جا کے ایک کاروبار ہی کسی اور کی طرح منصوب کر سکتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرح منصوب کرو نا رزق کون دیتا ہے قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ واللہ خیر الرازقین دکھا ہوتا ہے دکانوں کے شٹر پہ لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین اللہ بہترین رزق دینے والا ہے اچھا رزق دینے والا ہے قرآن مجید میں اللہ نے کیا واقعہ بیان کی ہے کہ جس وقت زکریہ علیہ السلام یا علیہ السلام مریم کو بند کر کے چلے جاتے تھے اور کئی کئی مہینے کے دورے کرتے تھے کئی کئی دن کے سفر کرتے تھے واپس آئے تو دیکھا مریم کے پاس پھل پڑے ہوئے کھانے کے لیے اور بے موسم پھل پڑے ہوئے تو کہا یا مریم انا لکی مریم کہاں سے آئے تیرے پاس تو مریم کیا جواب دیتی ہوا من عند اللہ اللہ یہ میرے کے پاس سے ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے عقیدہ ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے اب دیکھو اللہ اس کو دے رہے رزق دے رہا ہے اور بغیر حساب کے دے رہے بے موسم پھل کھلا رہے تو یہی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اچھا بڑی گال ہے تینوں اللہ دے رہے اس سے نتیجہ اخذ کیا اور مسلح کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا بوڑھا کہنے لگا یا اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں یا اللہ کوئی بیٹا عطا کر دعا قال ربی لدن کا ذریتا طیبہ اللہ نے دعا قبول کی اور بیٹا کر دی علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑا آپ نے بوڑھے ہو چکے سفید داری ہو چکی ہے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں ہاتھ کی پکڑ کمزور ہو چکی ہے ٹانگوں کی چال کمزور ہو چکی ہے آنکھوں کی بینائی ختم ہونے کے قریب ہے کان کم سننا شروع ہو گئے لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کیا کرتا ہے اللہ بیٹا عطا کر اللہ بیٹا عطا کر نیک سال اولاد عطا کر اگر بڑھاپے میں اس کو اللہ اولاد دے سکتا ہے تو مجھے نہیں دے سکتا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس جانے کی اللہ نے قرآن میں ان کا واقعہ بیان کیا بیماری کی شفا یقین مانے اللہ سے بیماری کی شفا مانگے یہ بھی عبادت ہے اللہ سے بیٹا مانگے یہ بھی عبادت ہے اللہ سے کاروبار میں برکت مانگے یہ بھی عبادت ہے بیماری کی شفا ایوب علیہ السلاۃ والسلام اس قدر بیمار ہوئے اس قدر بیمار ہوئے کسی کے پاس نہیں گئے وہ ایوب ادنا ربا انی مسنی ربا بڑی تکلیف ہے اللہ بہت تکلیف ہے انت ارحم الراحمین لیکن تو تو رحم کرنے والا ہے اپنے بندے پہ رحم کر دے اب جب ان کو بیماری آئی تھی اس کے بعد بیوی ساتھ چھوڑ کے چلی گئی بچے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے پوتے پوتریاں ساتھ چھوڑ کے چلے گئے زمین جائیداد چھن گئی کنگال ہو گئے لیکن جس وقت اللہ نے شفا دی بیٹیاں بھی دے دی بیٹے بھی دے دے پوتے پوتریاں بھی دے دی بیویاں بھی دے دی زمین جائیداد بھی دے دی حتیٰ کہ ٹڈیوں کی بارش کر دی سونے کی ٹڈیوں کی بارش آسمان سے مانگا اللہ سے یہ بھی عبادت ہے یاد رکھو ہر چیز کو اللہ کی طرح منسوخ کر دینا عبادت ہے اور آپ کو حدیث سناؤں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کیا چیز ہے جوتی کا تسمہ ایک روپے کا دو روپے کا جوتی کا تسمہ مل جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگو مانگو نا وہ دینے کے لیے تیار ہے بہت واقعات ہیں بہت واقعات یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر آتی ہیں نوٹ کر لیجئے میں نے آپ کو ابھی تک جتنی چیزیں گنوائی ہیں یہ سب کی سب عبادت ہے ان سب کا اجر و ثواب ملتا ہے اگر آپ دل میں اللہ سے مانگتے ہیں نا اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ مانگ رہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ حق ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے یہ حق ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے اور کسی کی چپا زمین پہ قبضہ کر لو وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے اور اللہ کا حق کسی اور کو دے دیں گے اللہ کا غصہ آئے گا نہیں ہے اٹھاؤ قرآن مجید اللہ کیا کہتے ان ان اللہ لا یغفر ما دون ذلك لمن یشاء زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کے آ جا سات زمین جتنے گناہ لے کے آ جا سات آسمان جتنے گناہ لے کے آ جا سب معاف کر دوں گا بس شرک نہیں کرنا سب معاف کر دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو کیا جنت میں جائے گا کہا ہاں چوری کرنے والا جنت میں جائے گا کہا زنا کرتا ہے جنت میں جائے گا شراب پینے والا جنت میں جائے گا گناہ کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کو غصہ آئے گا مرغی کسی کی ہو انڈا کسی کے گھر میں دے دے بیوی کسی کی ہو چلی کسی کے پاس چل جائے غصہ نہیں آئے گا اس کو کہ چارہ میں کھلاتا ہوں دانا میں ڈالتا ہوں اور انڈا کسی اور کے گھر میں دے آتی ہے غصہ نہیں آئے گا بیوی میری ہے کماتا میں ہوں کھلاتا میں ہوں سب کچھ اس کے لیے میں کرتا ہوں محنت میں کرتا ہوں تو چلی کسی اور کے پاس جائے غصہ نہیں آئے گا اور اللہ نے کتنی آیات بیان کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ابھی ساری کی ساری کہ میں نے پیدا کیا میں نے پیدا کیا اور پھر اللہ پیدا کرنے کے بعد پتا کیا کہتا ہے ہاں خلق اللہ یہ اللہ کی تخلیق ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے رونی مجھے دکھاؤ ما ذاخل امدونی میرے سوا کسی اور نے کچھ بھی پیدا کیا ہو اللہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ میرے سوا کسی اور نے کچھ بھی پیدا کیا ہو اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے قرآن مجید میں یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعو لہ اے لوگ ایک مثال بیان کرتا ہوں تیرا توجہ سے سننا ان الذین تدعون من دون اللہ جس کو بھی تم اللہ کے سوا پکارو گے جس کو بھی تم اللہ کے سوا یاد کرو گے نہیں یخلقو ذبابا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے مطلب عبادت کا میار کیا ہے پہلے یہ دیکھو پیدا کس نے کی ہے یہاں پہ بھی اللہ یہی سمجھاتا ہے کہ نہیں یخلقو ذبابا انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے والا بھی جتنا معمول سے سارے جمع ہو جائیں جی سائنسدانوں نے کتنی ترقی کر لی ہے ماشاء اللہ ترقی کے کے لگا دیے motorcycle car train plane سب کچھ ایجاد کر دیا ہے موبائل آ گیا ہمارے ہاتھوں میں یہاں بیٹھ کے جام جس سے مرضی بات کر لو کتنی ترقی کر لی ساری دنیا کے سائنسدانوں کو مل کے بٹھا دو کو ایک مکھی جس کے اندر جان ہو پیدا کر دو پیدا کر سکیں گے انجینئر کتنا کام کیا انہوں نے دنیا میں کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی ہیں حتیٰ کہ سمندروں کے اندر سے رستے بنا کے اس میں ٹرینیں چلا دی انجینئرز نے ایسا دماغ لگایا انسان حیران ہو جاتا ہے بلڈنگیں دیکھ کے ساری دنیا کے انجینئرز کو کہو ادھر بیٹھ جاؤ جتنے وسائل ہیں سارے دیتے ہیں سارے دیتے ہیں ایک مرغی پیدا کر کے دکھا دو سب کو اکٹھا کرو جتنے ڈاکٹرز ہیں جتنے حکیم ہیں جتنے طبیب ہیں سب کو اکٹھا کرو سب کو اکٹھا کر کے بیٹھا دو کہو یہ آدمی ہے جانے والا اللہ کے پاس دنیا جہان کی ساری قوتیں طاقتیں تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیتے اس کی چند سانسیں بڑھا دو بڑھا سکیں گے نہیں بڑھا سکیں گے کہتے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے نہ بچا سکتے ہیں نہ مار سکتے تو جب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر عبادت کے حقدار ٹھہرے نہیں ٹھہرے تو عبادت کا حقدار کون ٹھہرا ہے اللہ اللہ ہے نہیں زبابہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو تمہاری مشکلات کو کیسے دور کریں گے اللہ نے ہی تخلیق کا رکھا ہے سائنسدانوں نے روبوٹ بنا لیے انسان کی طرح بولتے ہیں چلتے ہیں یہ وہ لیکن ان کے اوپر تھوڑا مارو ٹوٹ جاتے ہیں جان نہیں ہے ان کے اندر سمجھ شعور عقل نہیں ہے ان کے اندر اور نہ وہ سمجھ شعور عقل پیدا کر سکتے جتنی مرضی ترقی کر لیں وہ جو اللہ نے پیدا کیا کوئی ساری دنیا مل کے ایک گندم کا دانہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے ساری دنیا مل جائے ایک گندم کا دانہ نہیں پیدا کر سکتی ایک پھل کا بیج نہیں پیدا کر سکتی ہے ساری دنیا کو کو کہ قدرتی پتے کی طرح ایک پتا بنا کر دکھائے جس طرح درختوں کے اوپر ایک پتا لگتا نا ویسے کا ایک پتا بنا کر دکھا دو کوئی ویسا پتا نہیں بنا سکے ویسا ایک درخت بنا کے دکھا دو کوئی ویسا درخت نہیں بنا سکے آپ آزاد دیکھتے ہیں شو پیس بنے ہوتے ہیں درختوں کی طرح کے شو پیس ہوتے ہیں لیکن قدرتی پتا بنا سکتے نہیں بنا سکتے ساری دنیا کو مل کے کہو کہ ایک ناک بنا دو جو ویسے سونگتی ہو جیسے ہماری ناک سونگتی ویسے کان بنا دو جیسے ہمارا کان ہے وہ کان کی مشین تو بنا دیں گے جس سے آپ کی سماعت تو تیز ہو سکتی لیکن کان نہیں بنا سکتے ہاتھ بنا دیں گے آپ کو بنا کر دے دیں گے لیکن پلاسٹک کا بنا کر دیں گے جیسا میرے رب نے بنایا ویسا بنا سکتے نہیں ٹانگ بنائیں گے مصنوعی ٹانگ بنا کے دے سکتے ہیں آپ کو مصنوعی ٹانگ جس سے آپ چل سکتے ہیں لیکن جیسی ٹانگ میں رب نے بنائی ویسی بنا سکتے ہیں اس کے اندر گوشت پیدا کر سکتے ہیں خون پیدا کر سکتے ہیں نہیں پیدا کر سکتے تو یہی تو تخلیق ہے اور اللہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ نہیں اخلوقو زبابہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو وہ خالق و مالک کیسے ہو سکتے والا بھی جتنا ماحول اگرچہ سارے جمع ہو جائیں یہ تو دور کی بات ہے اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے ایک آدمی تھا اس کو اچانک بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا ہوا دوسرے کو کہتا میں اللہ ہوں کہتا بھائی میں اللہ ہوں میرے اندر اللہ آ گیا میں اللہ ہوں کہتا اچھا تو اللہ ہے ایک تنکا اٹھاتا ہے زمین سے توڑ دیتا ہے توڑ کے کہتے اس کو جوڑ کے دکھا دیا اگر تو اللہ ہے کوئی کتنا بھی بڑا دعویٰ کرے اس کو کوئی یار یہ تنکا ویسے جوڑ کے دکھا دو جیسے اللہ نے جوڑا ہے میں تجھے اللہ مان لوں گا وہ ساری کی ساری ہیپڑی وہی نکل جاتی اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ واپس نہیں لا سکتے جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے اللہ کی طرح تو زمین کے نیچے ہی کیوں جاتا ہے کوئی اور اس کو غسل کیوں دیتا کوئی اور اس کو کفن کیوں پہناتا کوئی اور اس کو کیوں اس کا جنازہ پڑھاتا اور زمین کے نیچے دفنا کے آتا تخلیق کا مقصد تو سمجھیے ہم اپنی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھ سکے کہ ہماری تخلیق کا مقصد محض اللہ کی عبادت کرنا ہے نہ ادھر نہ ادھر ایک انچ بھی نہیں جانا ہے اللہ کیا کہتا ہے لا تشرک باللہ شیئا اللہ کے ساتھ ذرا بھی شریک نہ کرو اور آپ کو گرامر کے ساتھ قرآن آتا ہو نا تو بڑی مزیدار سمجھ آئے اللہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے کل شعین اور وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز یہ شعین کے نیچے جو تنوین لگی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چیز اور قدیر ان کے اوپر جو تنویر لگی ہے اس کا معنی پوری طرح اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر پوری طرح سے قادر ہے کوئی اور اس طرح قادر نہیں ہے کوئی اور اس طرح سے قدرت نہیں رکھتا ہے آپ کہتے ہیں جناب وہ فلاں آدمی دعائیں سنتا ہے تو کتنوں کی سنتا ہے وہ کتنی زبانیں جانتا ہوگا جو ہماری دعائیں سنے گا اگر کوئی پشتوں میں آئے تو کیا اس کو پشتو سمجھ آ جائے گی کوئی فارسی میں آئے تو اس کو فارسی سمجھ آ جائے گی کوئی انگلش میں آئے تو اس کو انگلش سمجھ آ جائے گی کوئی عربک میں آئے تو اس کو عربک سمجھ آ جائے گی کوئی اردو میں بولے اردو سمجھ آ جائے گی آخر کتنی زبانیں سمجھتا ہے وہ پھر ایک وقت میں وہ کتنوں کی دعا سن سکتا ہے ایک وقت میں ایک کی سنے گا دو کی سنے گا تین کی چار کی دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر قابلیت یہ ہے کہ وہ بیک وقت دو آدمیوں سے بات کر سکتے ہیں جیسے یہ ہمارا پیچھے ایک وزیر داخلہ تھا رحمان ملک وہ بیک وقت دو آدمیوں سے بات کر سکتا تھا اتنا دہین آدمی تھا لیکن اخلاص نہیں آتی تھی اس کو اعتزاز اصل دنیا کا پانچواں دہین ترین آدمی ہے لیکن بیچارے کو سوت اخلاص نہیں آتی ہے تو کیسے اس کو عقیدہ سمجھ آئے گا تو خیر یہ غیر معتزہ جملہ تھا میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ کتنوں کی سنے گا جبکہ اللہ کا کہتا ہے السمیع وہ بہت سننے والا ہے اب آپ کو عربی گرامر سمجھ آتی ہو تو سمیع کے اوپر الف لام لگی ہے اور یہ الف لام معرفہ کا ہے جس کا مطلب ہے کہ بہت سننے والا ہے بہت خاص سننے والا ہے ایسی کوئی اور سن نہیں سکتا دنیا میں آپ پھر لو موازنہ کر لو وہ افریقہ کے صحرا میں بیٹھا وہ آدمی کہے گا یار میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے قبول کر لی پاکستان کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا آدمی کہے گا میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے قبول کر لی حرم میں بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے قبول کر لی فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے دعا قبول کر لی افریقہ میں جا کر کوئی کہے گا کہ میں نے شیخ عبد القادر جلانی سے دعا کی تو اس نے وہاں سے قبول کر لی ہو سکتا ہے کو ان کا نام بھی نہ پتا ہو ہو سکتا ہے کئیوں کو یہ نہ پتا ہو کہ لاہور میں علی جویری ہے کہ نہیں ہے جس کو داتا کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے بہت سو نہ پتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثریت کو اس کا نہ پتا ہو تو اس کی دعائیں کون قبول کرے گا جبکہ اللہ ہر جگہ ہر جگہ پہ دعا سنتا ہے تو پھر عبادت کا حقدار کون ہوا جی اتنی جب اللہ کے اندر قابلیت ہے اتنی اللہ کے اندر صلاحیت ہے تو پھر عبادت کا حقدار بھی اللہ ہوا بہت ساری آیات ہیں اس کے اوپر آگے چلیے موسیٰ نے السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے پاس کہ جاؤ جا کے اس کو دین کی دعوت دو اب موسا علیہ السلاۃ والسلام اس کے پاس گئے تو فرعون کہنے لگا کون ہے تیرا رب تیرا رب کون ہے تعارف تو کرو اپنے رب کا تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام السلام نے کیسے تعارف کروایا تھا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو شکل عطا کی ہے یعنی ہر چیز میرے رب نے پیدا کی ہے ثم هدى پھر اس نے ہدایت دی ہے میرے رب نے پیدا کی ہے میرا رب پیدا کر سکتا ہے تم نہیں کر سکتے ہو تو فرعون اپنے آپ کو کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلا میں رب اعلا ہوں میں سب سے بڑا رب ہوں مجھے سجدے کرو تو اللہ نے کیا اس کا انجام کیا سمندر کے اندر ڈبو دیا این وسط میں اور موسا کو رستہ بنا کر دکھا دیا اور موسا علیہ السلام جس وقت اس سمندر کے رستے پہ پہنچے تو اب قوم کہنے لگی موسا مروا دیا نا تو موسا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں کچھ کرنا میری سوٹی میرے ہاتھ چی ہو سکتا ہے اس کو یہ کوئی کرشمہ دکھا دے قدرت دکھا دے یہ کوئی موجزہ دکھا دے کوئی کمال دکھا دے نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا الفاظ بولے ربی میرا رب میرے ساتھ ہے ان ربی میرا رب میرے ساتھ ہے سیاح دین وہ میری رہنمائی کرے گا ایک مرتبہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری سوٹی وہ ہے کہ جس نے سارے سانپوں کو مل کے کھا لیا تھا اللہ نے مجھے موجزہ دیا یہ کام آئے گی میں اس کو چلا کے دیکھتا ہوں وہاں ایک ہی جملہ تھا ان یا ربی میرا رب میرے ساتھ ابراہیم علیہ والسلام کی طرف آتے ہیں ہم ابراہیم علیہ والسلام بڑے پریشان ہیں قوم کو دیکھتے ہیں کہ قوم سورج کی عبادت کرتی ہے قوم ستاروں کی عبادت کرتی ہے قوم چاند کی عبادت کرتی ہے اور قوم وقت کے بادشاہ کی عبادت کرتی ہے ایک وقت چار چیزوں کی عبادت کرتی ہے اب ابراہیم علیہ والسلام بڑے پریشان ہو گئے کہ میں کس طرف جاؤں حق کس طرف ہے فلما را الشمس بازی فلما را القمر گن رات ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا بڑا خوبصورت ہے بڑا روشن ہے صبح فلما افلا غروب ہو گیا کہا جو غروب ہو سکتا ہے وہ میرا رب بھی نہیں ہو سکتا جو غروب ہو سکتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا اچھا دیکھا اب سورج کی عبادت کرتی ہے قوم فلما الشمس بازغتن قال هذا ربي هذا اکبر کہنے لگا یہ چاند سے بڑا ہے یہ میرا رب ہے فلما افلت دیکھا تو وہ بھی غروب ہو گئے وہ بھی غروب ہو گئے قال يا قومي اني بريء مما تشركون اے میری قوم میں اس چیز سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ میں بری ہوں جو غروب ہو جائے وہ کاہے کا رب چاند بھی غروب ہوتا ہے سورج بھی غروب ہوتے ہیں ستارے بھی غروب ہو جاتے ہیں لیکن میرا اللہ غروب نہیں ہوتا ہے انسان بھی غروب ہو جاتے قبر میں ڈال دو تو غروب ہو جاتا ہے اس کا دنیا کوئی وجود ہی نہیں رہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا الفاظ کہے تھے اللہ نے سورہ نام میں فرمایا انی وجہت وجہی للذی وما انا من المشرکین لوگوں میرا چہرہ تو میرے رب کے لیے میرا چہرہ میرے اللہ کے لیے میرا سجدہ میرے اللہ کے لیے میرا رکوع میرے اللہ کے لیے کیوں فتح و آسمان کو پیدا کیا آسمان کو پیدا کر کے چیلنج کیا ہے کہ تم ایک مکھی بنا دو تمہیں مان لیا جائے گا میں نے تو زمین و آسمان بنائے تو ابراہیم اسلام صاحب کیا کہتے ہیں المشرکین میری قوم میں مشرقوں سے نہیں ہوں وہ اکیلا قوم پوری اکیلا ابراہیم پوری قوم سے لڑ پڑا قال اتحاجونی فی اللہ وقد حدان کہنے لگا تم میرے ساتھ لڑتے ہو میرے اللہ کے متعلق جگڑے کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور تم یہ ان کی عبادت کر کے نہیں ڈرتے ہو تمہیں اللہ کی عبادت کر کے تم سے ڈروں گا پھر قوم نے آگ میں پھینک دی اچھا آگے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے مزیدار واقعات ہیں اس کے اوپر کے عبادت کا حقدار کون ہے آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے بت توڑنے کے بعد قوم نے کہا ابراہیم یہ کیا کی ہے ابراہیم یہ کیوں کی ہے تو ابراہیم نے کیا کہا تھا پوچھ لو ان سے جو ان کا بڑا ہے ان سے پوچھ لو ہو تمہیں بتا دے گا ہو سکتا ہے بتا دے تو سب نے سر جکا لیے تو کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ یہ سن نہیں سکتے سن نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے تو ابراہیم نے کیا کہا تھا افل تم افسوس ہے تمہارے لیے افسوس ہے تمہارے لیے تم اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو ولی ماں کس لیے کس بنیاد پہ کس بیس پہ کیا ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو کیا ہے تمہارے پاس یسمعونکم او تدعون جس وقت تم ان کو پکارتے ہو تو کیا تمہاری یہ پکار کا جواب دیتے ہیں او او ينفعونكم يضرون کیا تمہیں نفع دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں کر سکتے ہیں وہ قوم تھی سمجھدار تھی پتا تھا نہیں کر سکتے ہمارے مسلمانوں سے پوچھو اتنی کرامات کا سلیبس پکڑا دے گا ہمیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم نے کیا جواب دیا کالو بل وجدنا وجہ فالون ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا وہ ایسے ہی کرتے تھے باپ دادا کو دیکھا وہ ایسے ہی کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم تمہارے ابا سب کے سب گمراہ ہو سَبْ دشمن ہو اللہ رب الْعَالَمِينَ مگر میرا اللہ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا تعارف کرواتے ہیں سنیے اللہ کا تعارف کیسے کرواتے اللہ خانہ خَلَقَنِي جس نے مجھ کو پیدا کیا بات پھر تخلیق پہ آ گئی عبادت کا حق دار ہوئے جس نے پیدا کیا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے اللہ دی خلقنی میرا رب تو وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا وہ میری رہنمائی کرتا ہے جس وقت میں بھوکا ہوتا ہوں وہ کھلاتا ہے جب پیاسا ہوتا ہوں تو پلاتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا وَإِذَا فَهُوَ يَشْفِينَ جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے ڈاکٹروں کی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا حالانکہ وہ اتنے سال پڑا ہوتا ہے اس نے اتنی ڈگریاں لی ہوتی ہیں اتنی محنت کی ہوتی ہے ایم بی بی ایس کر کے بیٹھا ہوتا ہے یو کے سے پڑھ کے آیا انگلینڈ سے پڑھ کے آیا برطانیہ سے پڑھ کے آ کے پھر بھی اپنی دکان پہ آیت لکھنے پہ مجبور ہوتا ہے شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے جب اتنا پڑھا لکھا ڈاکٹر کہہ دیتا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو جس کے گلے میں پانچ سات تسبیح پڑی وہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا وہ دے سکتا ول تھونی وہ جو مجھے مارے گا ولدی یمی تو نہیں وہ جو مجھے مارے گا ثم یحیین وہ جو مجھے زندہ کرے گا وہی تو میرا رب ہے نہ مار سکتا ہے نہ کوئی اللہ کے سوا زندہ کر سکتا ہے تو رب کیسے ہو سکتا ہے والذی ان یغفر لی یوم الدین حبیب ابراہیم علیہ السلام والسلام کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کرتے کوئی بڑک پن کوئی کوئی نعرہ نہیں لگاتے میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ قیامت والدین میرا رب میری گناہوں کو معاف کرتے قوم نے آگ میں پھینک دیا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اور اتنے آگ کے علاؤ چل رہے ہیں تو اس آگ سے کس نے بچایا ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا تھا حسبی اللہ کیا کہا تھا حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے اور اسی کا نام تو عبادت ہے اور کس کا نام عبادت ہے اسی کو تو عبادت کہتے ہیں یہ ہوگا تو عبادت قبول ہوگی یہ نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام والسلام کا فرعون وہ نمرود سے مکالمہ ہو گیا اللہ نے تیسرے پارے کے اندر بیان کی ہے کہ مکالمہ ہو گیا تو نمرود کہنے لگا ہے تیرا رب کون ہے ابراہیم علیہ السلام والسلام نے کیا فرمایا ہوا یحیی و یمیت وہ ہے میرا رب جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے کہتا ہے یہ کون سی مشکل چیز ہے ابھی میں مار سکتا ہوں میں بھی زندہ کر سکتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے کسی کی ہمت اور طاقت جو سورج کو غروب کر سکے یا سورج کو نکال سکے اور کوئی اسی کے اندر اتنی بھی طاقت ہے کہ یار وقت سے پہلے سورج کو نکال کے دکھا دے یا وقت سے پہلے سورج کو غروب کر کے دکھا دے لشم سوئم بغیلا بھی پنج نہ چاند سورج سے پہلے نکل سکتا ہے نہ سورج چاند کے وقت پہ نکل سکتا ہے نہ رات دن کے وقت میں آ سکتی ہے نہ دن رات کے وقت میں آ سکتا ہے میرے رب نے نظام بنایا ہوا ہے پھر عبادت کا کون ٹھہرا سورج اس کے قبضے میں چاند اس کے قبضے میں ستارے اس کے قبضے میں ابراہیم کو آگ سے وہ بچا سکتا ہے ایوب کو شفا وہ دے سکتا ہے موسا علیہ السلام کو سمندر سے وہ بچا سکتا ہے تو میری عبادت کسی اور کی کیوں نہیں سمجھ آتی ہے مجھے یہ فلسفہ نہیں سمجھ آتا ہے میں قرآن دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آتی اور قرآن کہتا علم تبا حاج ابراہیم فی ربی ابراہیم اپنے رب کے بارے میں جگڑ پڑا ان سے کہ تمہیں اللہ نے بادشاہ دی ہے اور تو یہ سمجھتا کہ تو رب بن بیٹھا نہیں تو رب نہیں ہے تو حقیر انسان ہے کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک عالم آئے مجھے ان کا نام بھول گیا تو خلیفہ ہارون الرشید نے گلاس پانی مانگا اور کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے کہتے یہ جو تو پانی پی رہا ہے تجھے کئی دنوں تک پانی نہ ملے بھوکا ہو پیاسا ہو تو کیا تو اس پانی کے لیے اپنی آدھی بادشاہ دینے کے لیے تیار ہے تیار کہتا مجھے پانی چاہیے آدھی بادشاہ دینے کے لیے تیار کہتے جب پانی اندر چلا جائے اور نیچے سے نکلے نا آپ کو پتا ہے جن کا پیشاب بند ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو کہتے نکلے نا تو کتنی سلطنت دے سکتا اپنی کہتا آدھی دے سکتا کہا میرے رب کے پانی کے ایک قطرے کے سامنے تیری پوری سلطنت چھوٹی ہے یہ عقیدہ جب ایک پانی کے قطرے کے سامنے پوری کی پوری کائنات چھوٹی ہے تو پھر عبادت اللہ کی اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ملک کی آخری عید بیان کی ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ کم فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا ام اگر اللہ تمہارا پانی گہرا کر دے تو کون ہے جو تمہارا پانی تمہیں لے کر دے گا کون ہے جو تمہارا پانی لے کر آئے گا ہماری یہ آنکھوں کی بینائی ہے نا یہ ہمارے اس یہاں پیچھے پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بینائی چلتی ہے ہم دیکھتے ہیں اگر پیچھے سے پانی خشک ہو جائے تو آدمی نبینا ہو جاتا ہے تو ایک آدمی کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے اللہ نے ایسے ہی بیان کر دیا میں کنواں کھودوں گا تو پانی نکل آئے گا سو فٹ نہیں تو ڈیڑھ سو فٹ ڈیڑھ سو نہیں تو دو سو تین سو چار سو پانی نکل آئے گا ایسے ہی اللہ نے بیان کیے اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی نیچے کر دیا جاؤ پوری دنیا کے ڈاکٹروں طبیبوں کو ملا اور اس کو کوئی اس کی آنکھوں کا پیچھے کا پانی اوپر کر دے تاکہ آنکھوں سے دیکھ سکے کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا تو پھر عبادت کا حقدار کون ہوا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاد بن جبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاد کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے معاذ رضی اللہ عنہ کا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے تو کہا یہ حق ہے کہ انتا ابودو ولا تشری کو بھی کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر یہ حق رکھتا ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور پھر اللہ اللہ کے اوپر یہ حق ہے بندوں کا کہ اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من لا الہ الا اللہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کا داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اب لا الہ الا اللہ سے کیا مراد ہے کیا ترجمہ ہے اس کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں ہے صاف ترجمہ ہے اس کا اس میں کوئی دو بار دو رائے ہے ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی جوتیاں دیں اور کہا کہ یہ بطور نشانی لے جاؤ اور جو جو ملتا جائے اس کو کہو من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا رستے میں عمر رضی اللہ عنہ ملے تو عمر رضی اللہ سے ابو حریرہ نے کہا کہ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ کھینچ کے ایک لگائی ان کو کہا چل واپس چھوٹا تھا روتے روتے اللہ کے رسول کے پاس آئے کہا مجھے عمر نے مارا ہے تو اللہ کے رسول سے کہنے کہ اللہ کے رسول یہ تو ایسے کہتا پھر رہے گلیوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اس کو ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے اللہ کے رسول مت کہیے وغیرہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے مطلب تمہاری نجات عقیدے پر ہے تمہاری نجات صرف ایک اللہ کو ماننے پہ ہے اگر اس سے ہٹ جاؤ گے تو جتنا مرضی عمل کرتے رہو نیکیاں کرتے رہو کسی کام کی نہیں آپ کا یہ گلاب دیوی ہاسپٹل ہے کس نام نام سے سے ایک ہندو کے گلاب دیوی کیا وہ جنت میں چلا جائے گا اس کی تھوڑی نیکی ہے اتنا بڑا ہاسپٹل بنا دیا آپ کے لاہور میں یہ گنگا رام ہاسپٹل ہے کس کے نام سے ایک ہندو کے نام سے کیا وہ جنت میں چلا جائے گا نہیں جائے گا کیونکہ اس نے ایک اللہ کو نہیں مانا جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی تھا بڑا صدقہ کیا کرتا تھا بڑی خیرات کیا کرتا تھا بڑا غریبوں کے اوپر لوٹایا کرتا تھا اللہ کے رسول کیا وہ جنت میں جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ بڑی اس کے اندر برکت ہے بڑی خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے کہ اگر ایک پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان رکھ دیے جائے اور ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیے جائے وہ بھاری ہو جائے گا اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر زمین و آسمان کا اس طرح بنڈل بنا دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو اس میں اس طرح گسارا جائے تو زمین و آسمان کو لا الہ الا اللہ چیڑ کے نکل جائے گا تو جب اتنا کچھ ہے تو میری عبادت کا حقدار کون ٹھہرا اللہ میرے خیال میں میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اپنی بات سمجھانے پہ الحمدللہ کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں ہوا ابھی گئے ایک بات جو ہمارے آج کے درس کا خلاصہ ہے کسی کو بھی کچھ بھی ماننا ہے کسی کو کچھ بھی ماننا ہے تو بنیاد تخلیق ہے پیدائش ہے کچھ پیدا کر سکتا ہے تو ہے اگر نہیں پیدا کر سکتا تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرو یار کتنا کمزور ہے ایمان ہمارا جس نے اتنا بڑا انسان پیدا کر دیا وہ اس کو پیدا کرنے کے لیے اس کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں پیدا کر سکتا اور جس نے تمہیں پیدا کر دیا تمہارے باپ دادا کو پیدا کر دیا اولاد کو پیدا کر دیا زمین جائیداد پیدا کر دیا آسمان چاند ستارے سورج پیدا کر دیا وہ کیا ایک ہمارا کاروبار نہیں پیدا کر سکتا اور کیا ایک ہمارے مریض کو شفا نہیں دے سکتا کیوں اتنا عقیدہ کمزور ہے ایمان کمزور ہے ایک مسلمان کا کبھی دل سے پکار کے دیکھو اللہ کو دل سے پکار کے دیکھو وہ شارک سے زیادہ قریب ہے وہ تمہاری دعائیں سننے کے اوپر قادر ہے اور کوئی نہیں سن سکتا اگر کوئی سنے گا بھی تو جواب نہیں دے سکتا دعا بھی عبادت ہے ہر چیز عبادت ہے اللہ کو پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے تو اس عبادت کو مت چھوڑو اس عبادت پہ لگ جاؤ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان رب العالمین ابھی انشاءاللہ اللہ عزیز نماز ہوگی جنہوں جس بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے تو اس کے بعد نماز ہوگی پھر کھانا ہوگا ہے جی کسی کا کوئی سوال جی بزرگوں کا سوال ہے جی اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے کنابعیا کا سائن یہ آیت میں سوچ کر کے آیا تھا لیکن وہ ایک کال ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تقریر کرنی ہے تو تمہیں ہزار الفاظ چننے ہوں گے ہزار میں سے تم سو بیان کر سکتے ہو باقی نو سو تم بھول جاتے ہو یا ضائع ہو جاتے ہو تو یہ جناب میری تھی ٹاپک پہ جزاک اللہ آپ نے رہنمائی کی کیا کمال کے الفاظ ہیں و نستعین اگر ہم اس کو عربی گرامر کے لحاظ سے سمجھے نا تو ایہا کا یہ اللہ اس کو پہلے لے کے آیا اور نابودو کو بعد میں لے کے آیا جس وقت یہ پہلے آتا ہے یہ کلمہ حسر بن جاتا ہے حاس ہاں، واد را کے نام سے اور جس وقت یہ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے بند بس اس سے باہر نہیں نکل سکتے ایہا کا نابودو خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ایہا کا مطلب ہوتا ہے خاص خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں اس ایک جملے سے ہمیں بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے جزاک اللہ جی کسی اور کا کوئی سوال کھڑے ہو کے کر لیں سارے بھائی سن لیں گے ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اپنی قوم سے جو اپنے اللہ کا تعارف کروایا تھا پہلے تو جو بادشاہ کو تعارف کروایا تھا وہ یہ کروایا تھا کہ جو میرا رب ہے ربی اللہ یمیت وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو بادشاہ نے کہا تھا انا او و امید میں بھی زندہ کر سکتا ہوں میں مار بھی سکتا ہوں مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک آدمی کو جیل سے پکڑا جس کو سزائے موت ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا اور ایک آدمی کو رستے سے پکڑا اس کو قتل کر دی تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے پھر کہا کہ میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو مغرب سے لے کے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ کفر خاموش ہو گیا کفر یہاں پہ خاموش ہو گیا اور دوسرا جو اللہ نے انعام میں بیان کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی ریسرچ تحقیق ریسرچ تحقیق میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے چاند کو دیکھا تو وہ غروب ہو گیا سورج کو دیکھا تو غروب ہو گیا تو کہتے ہیں جس کو زوال ہے وہ ارا نہیں ہو سکتا تیسرا قوم کے سامنے یہ باتیں پیش کی حل یس اتدعون جس وقت تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری بات کو سنتے او یا تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں او یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ سارے دلائل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھے تھے اور بھی ہیں مزید بھی ہیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ انشاءاللہ اذان ہوگی سب بھائی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانا کھائیں گے جن بھائی نے وضو کرنا ہے وہ وضو کر لیں تو اذان کے بعد انشاءاللہ شاء پانچ منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی اللہ أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Allah رحمۃ اللہ یہ کچھ سوال آئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اپنے بیوی بچوں کو خرچہ نہیں دیتا باہر خرچہ کرتا ہے بیوی کو مارتا ہے تو اس کا کیا حل ہے تو میری بہن جس نے بھی یہ سوال بھیجا ہے ایسے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا فائدہ کہ جو خود بھی شراب پیتا ہے اور خرچہ بھی نہیں دیتا تو ایسے آدمی کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے آپ وہ نہ آپ کو نیکی کی تلقین کرتا ہے نہ نماز کا آپ کو کہتا ہے نہ قرآن کا آپ کو کہتا ہے نہ ذکر اذکار کا آپ کو کہتا ہے یعنی وہ آپ کی زندگی میں کوئی اچھائی پیدا نہیں کر سکتا تو جو شخص آپ کی زندگی میں کوئی اچھائی نہیں پیدا کر سکتا وہ آپ کی زندگی میں کس کام کا آپ اس سے خدا لے لیں اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ اس سے بہتر آپ کی زندگی میں کوئی خامد لے کر آئے گا انشاءاللہ آگے شادی کر لیں اس کا آسان حل ہے جی جو بندہ کسی سے قرض دیتا ہے واپس نہیں دیتا قرض والا معاملہ بہت حساس معاملہ ہے اتنا حساس معاملہ ہے کہ میرے خیال میں شریعت اسلامیہ میں اس سے حساس مسئلہ کوئی نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے جنت اس کو پہلے مل جاتی ہے لیکن قرض اس پہ بھی معاف نہیں اور جب تک وہ اس کا قرض اتر نہیں جاتا وہ بیچارہ لٹکا رہتا ہے قرض شہید کے اوپر بھی معاف نہیں ہے حتیٰ کہ ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں ساری چیزیں سوائے قرض کے تو قرض تو شام سے پہلے اتر جائے وہ بہتر ہے آپ کے کندھوں پہ بوجھ ہو تو آپ کیسے چلتے ہیں ایسے تو جس آدمی کے اوپر قرض ہوتا ہے سمجھو اس کے کندھوں پہ ایک ایسا بوجھ ہے جب تک وہ اترے گا نہیں اس کی نہ زندگی سدھرے گی نہ آخرت سدھرے گی ویسے بھی یہ بڑا معاملہ سخت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادا کرنے کے لیے دعا سکھائی ہے اللہ مکفینی بحلال حلال کا حرامی کا و اگننی بے کا امن سواق یہ دعا پڑھا کر ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ قرض اتار دے گا یا اس کے علاوہ مصیبت کی جو دعائیں وہ پڑھ لیں اللہ انلّہ الہ راجعون یہ پڑھتے رہ کر ان اللہ تعالیٰ آپ کا قرض اتار دے گا اور ایک ایک حدیث اور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ نیت رکھتا ہے کہ میں نے قرضہ اتارنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ اتروا دیتا ہے کسی نہ کسی طرح سے اتروا دیتا ہے مثلا ایک واقعہ میں نے پرسوں پڑھا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے سخی تھے تو ان کے پاس ایک آدمی آیا دور دراز سے سفر کرتے ہوئے تو کہنے لگا جناب میرے اوپر بہت قرض ہے بڑا ہی قرض ہے اور اتارنے کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو رہی آپ میرے ساتھ کوئی تعاون کر دیجئے تو وہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور غلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کا قرض دے دو تو غلام کہنے لگا کوئی اونٹ نہیں لے کر آئے جس میں سارا سامان لے کر جانا ہے تو کہنے لگا بھائی میں نے سونا چاندی مانگا کھجورے نہیں مانگی تو کہا تجھے کہا اونٹنی لے کر آ جس وقت وہ لے کر آیا اتنا سونا چاندی اس کے اوپر لاد دیا کہ وہ کہتا ہے کہ میرا سارا قرضہ اسی سے ہی اتر جائے گا ایسے بھی قرضہ اتر سکتے اور اگر کوئی بندہ کسی کو قرض معاف کر دیتے مطلب اس نے قرض دیا دو مرتبہ قرض دیا تو انشاءاللہ وہ واپس نہیں کرتا تو اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا تیسرے نمبر پہ امید یہ رکھنی کہ یا اللہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے کئی لوگ بہت ڈیٹ ہو جاتے ہیں اور دے دیں گے یار کہ جا چل رہے ہیں وہ ان کے چہرے پہ پریشانی نہیں ہوتی اس آدمی کو تو رب کے سامنے سجدے میں پڑ جانا چاہیے ربق کئی کئی سے دے مجھے عزت دے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے دعا سکھائی و غالبا لوگوں لوگوں کا میرے اوپر غلبہ نہ ہو اللہ تم مجھے کسی کا محتاج نہ کر اور ایک دعا یہ جو ہم تشہد کے اندر پڑھتے ہیں اللہ اللہ میں میں من المعثم والمغرم اے گناہ سے اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں جی یہ بھی دعا ہے عمرہ اگر کوئی کر لے تو کیا اس پر زندگی میں حاج فرض ہو جاتا ہے عمرہ نہ بھی کرے تو پھر بھی حج فرض ہے کیونکہ عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے حج فرضی عبادت ہے اور یہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے اللہ اس کو توفیق دے اور عمرہ کرنے سے کوئی خصوصاً فرض نہیں ہوتا ہے عمرہ نہ بھی کرے تو پھر بھی حج فرض ہے وطر کی قضا ہے یا نہیں یہ ایک لمبا مسئلہ ہے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 تبارك من الجلال والإكرام ربي أعيني على ذكرك وشكرك الا الله وحده لا شريك